آئی تھی اور وہاں بھی سوال جواب ہو رہے تھے تو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا آسانہ کلام سننا جائز ہے جس میں جیسے کہ جیسے کہ باہو صاحب کا کلام ہے کافی بڑے بڑے سچی لوگ ہیں انہوں نے کلام لکھے ہیں تو کیا ان کا کلام سننا جائز ہے پھر آپ اس کی روشنی ڈالیں گے آپ نے بہن یہ نہیں بتایا کہ آپ نے سوال کیا تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا تو ہم تو چونکہ عارفوں کو ماننے والے ہیں اولیاء کو ماننے والے ہیں ہم تو ضرور یہی کہیں گے کہ ان کا کلام صرف پڑھنا جائز نہیں بلکہ ضرور پڑھنا چاہیے انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے عوام کے سامنے رکھا ہے اپنی اپنی زبان میں تو جس کا بھی کلام آپ عارفانہ کلام پڑھیں سب اولیاء اللہ ہیں زیادہ تھا جنہوں نے یہ کلام لکھے عارفانہ کلام کہتے ہی اولیاء اللہ کے کلام کو ہیں تو اولیاء اللہ کا کلام نثر میں ہو تو کشور مجوب آتی ہے نثر میں ہو تو اسی طریقے سے کوتل قلوب بن جاتی ہے یا سر الاسرار بن جاتی ہے یا گنیا تو طالبین بن جاتی ہے احیال علوم بن جاتی ہے کیمیا سعادت بن جاتی ہے اور اگر وہ نظم میں ہو تو وہ بابا فرید کی کافیاں کہلاتی ہیں یا کلام باہو کہلاتا ہے یا وہ سیف الملوک یا محمد بخش کلام کہلاتا ہے تو یہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے تو یہ زیادہ تر آسانہ کلام یہاں پنجابی میں ہے تو جو شخص پنجابی جانتا ہے اس کو تو پتا ہے کہ اس میں کتنا کتنا اچھا کلام ہے اور کیسے کیسے قرآن اور احادیث کا ترجمہ کیا گیا ہے تو ضرور بر ضرور اگر سمجھ آتی ہو تو اس کلام کو ضرور پڑھنا چاہیے نہ بھی آتی ہو تو کسی سے پوچھ کر بھی ان بزرگوں کا کلام جو ہے اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے